فتح الجواد آپ کو بیر سٹال سے مل جائے گی اور اس اہل علاقہ حضرات علماء کرام نے اپنی مساجد اپنے تمام مہمانوں کو پیش کی اہل علاقہ والوں نے اپنے گھر اپنی بیٹھکیں مہمانوں کو پیش کی تمام مجاہدین اور جماعت جیش محمد ان سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شیان شان اجر عظیم نصیب فرمائے اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عالا اشرف المرسلین و خات امن نوین وقرة أعيننا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد قرام قدر مكرمين ومحترمين حضرات علماء كرام مشايخ عزام برادران اسلام مجاہدین اسلام میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک اجتماع کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے ہم سب پہ اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے یہ مبارک اجتماع جو کہ فتح الجواد یہی ہے نا فتح الجواد فی معارف آیات الجہاد جو کہ امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر مدض اللہ علی نے تفسیر لکھی ہے اس کی پہجی جلد جو چھپ کر آئی ہے اس کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں ہے آپ حضرات میں سے کتنے حضرات ہیں جو کتنی مشقتیں اٹھا کر اس مبارک تقریب میں شریک ہوئے ہیں کل میں مکہ مظمہ میں تھا تو وہاں ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست بھائی رفیق صاحب جو کہ ہمارے مختوم محترم حضرت اقدس حافظ صغیر صاحب مدزل العالی جو کہ ہمارے حضرت شیخ سرو کے خلیفہ مجاز ہیں ان کے صاحبزادے کا فون آیا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کب آ رہے ہو میں نے اپنا نظام سفر بتایا تو انہوں نے مجھے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ حضرت والد صاحب یعنی حضرت اقدس حضرت حافظ صغیر صاحب نزیل العالی بھی ارادہ کر رہے ہیں وہاں جانا اگر تمہارا آنا پکا ہو تو وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو حقیقی بات ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ حضرت اقدر حافظ صاحب عموماً اسفار سے بہت دور رہتے ہیں بہت کم اسفار کرتے ہیں خود ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ اسفار سے بہت گھبراتے تھے یہ اللہ نے تباہ مزاج بنائے ہوتے ہیں حضرت حافظ صاحب کا سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور مزید تقویت ہوئی کہ یہ اتنا مبارک اجتماع ہے اور اتنا اہم اجتماع ہے کہ جب حضرت حافظ صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میرے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوگا حضرت حافظ صاحب ماشاءاللہ اس بڑھاپے میں لاہور سے چلے ہوئے اور سیدھا کوہاٹ پہنچے یہاں کتنا تھکے ہوں گے اور اب پھر واپسی بھی ہے سفر بھی ہے اور کتنے حضرات اور کتنے مشائق میں نے دیکھے بوڑھے بوڑھے جن سے چلا بھی نہیں جاتا اللہ سب کو جزائے خیر دے یہ تقریب معمولی چیز نہیں ہے میرا یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایسی مبارک تقریبات یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں اور اصل میں علماء کے نام فرماتے ہیں کہ جس چیز کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی خوشی کے اظہار کے لیے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب سورہ بقرہ حفظ کی پورا قرآن مجید نہیں صرف سورہ بقرہ جب حفظ کی مکمل کی تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک باقاعدہ دعوت کی اور پورا ایک اونٹ ذبح کیا اونٹ آپ جانتے ہیں سو آدمی کا کھانا ہوتا ہے اور صحابہ کے نام کے زمانے میں یہ دعوتوں کا تکلفات نہیں تھے عموماً اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی کوئی دعوت ہوتی تھی تو حضرت امیر المومنی سید خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو اتنی انہیں خوشی ہوئی کہ اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی ظاہر ہے سو آدمیوں کی جب اونٹ ذبح کیا تو سو آدمیوں کو دعوت بھی دی ہوگی یہ تو نہیں کہ اور انتخاب بھی کیا ہوگا ان سو آدمیوں کا اور کن کن کا کیا وہ علیحدہ مسئلہ ہے پھر حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب نے حافظ ابن حجر کا قصہ سنایا آپ کو اور ہمارے شیخ المشائخ فخر العلماء حضرت مولانا خلیل احمد محدث سارم پوری رحمۃ اللہ کی جب بزر مجہود ختم ہوئی اس میں میں مزید اضافہ کروں گا کہ ہمارے ہم نے حضرت شیخ سے خود سنا ہے کہ اس تقریب کی اتنی خوشی تھی حضرت سہارنپوری پوری کو کہ اس کے لیے اس زمانے میں یعنی آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے اس زمانے سو نہیں تو اسی سال ہوئے ہوں گے اس زمانے میں حضرت نے دعوت نامے کے لیے سنہری کارڈ چھپوائے اس زمانے میں بہت خوبصورت حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ کہ بہت خوبصورت سنہری کارڈ حضرت نے حضرت سہارم کو چھپوائے اور آیان مدینہ منورہ اکابر علماء اکابر وجہا چونکہ سید احمد فیض آبادی رحمۃ اللہ جو بانی دارالعلوم شریعہ شرعیہ تھے وہاں کے اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بڑے بھائی تھے وہ چونکہ حضرت گنگوہی سے تعلق تھا اس وقت حضرت شیخ سے بھی تعلق تھا تو وہ ان کے ذریعے حضرت سہارنپوری سے بھی تعلق تھا اور ان کے پیر بھائی بھی تھے تو انہی کے ذریعے سے وجہائے مدینہ آیان مدینہ اور بڑے بڑے کوئی عالم نہیں چھوڑا باہر کے وہاں مقامی علماء جن کو دعوت نہیں ہو اور کئی سو حضرات اس دعوت میں شریک ہوئے بلکہ مزید اس کے خود ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب لام دراری اعلیٰ سہیل بخاری ختم ہوئی تو حضرت نے بھی بہت بڑی دعوت کی اور ہندوستان کے تمام اکابر علماء میں اس سال دورہ کر رہا تھا مظاہر علوم میں تو میں بھی اس میں شریک تھا خدام میں تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی حضرت مولانا منظور نعمانی حضرت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مرکز نظام الدین کے اکابر دارالعلوم دیوبند کے اکابر حضرت قاری طیب صاحب حضرت مولانا اسد مدنی صاحب اور دوسرے حضرات جمعیت کے دارالعلوم دیوبند کے ندوے کے اور لکھنؤ کے حیدرآباد کے جہاں جہاں ہندوستان کے اکابر علماء تھے سب کو اس میں مدعو کیا اور تین ہزار سے زیادہ آدمی اس طریق میں اس تقریب میں شریک ہوئے تو یہ جیسے کہ چوترا صاحب نے فرمایا یہ اصل میں یہ تقریبات جو ایسے موقع کی ہوتی ہیں یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے جن کے دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی کی خوشی کا وہ اظہار کرتا ہے اب جن لوگوں کو دنیا کی مال کی قدر ہوتی ہے وہ دکان کا ہوتا ہے دکان کا افتتاح کرتے ہیں اس میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں خاص خاص دوستوں کو بلاتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ اور چیزوں کا افتتاح کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں یہ کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور یہ کتاب تو واقعاتن ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مسعود صاحب کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ قرآن کی تفسیر ان آیات کے بارے میں ہے فی فی معارفی آیات الجہاد جہاد کے آیات کے بارے میں اور جہاد کی مخالفت آج سے نہیں ہمیشہ سے کفر نے یہ ایک مارکا برپا ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اسی وقت سے یہ مارکا چل رہا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوریدون علیفی نور اللہ بی افواہیم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ کفار ول کفر و ملت واحدہ سارے کفار ایک ہیں کفر کے لحاظ سے چاہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں قادیانی ہوں کمیونسٹ ہوں ملحد ہوں سب کفار ایک ہیں کفر کے لحاظ سے سب اسلام کے دشمن ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں اللہ کے نور کو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں چاہتے ہیں اس کو پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ فرماتے ہیں واللہ اللہ متم منوری اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پھیلانا ہے اس نور کو تام کر کے رہنا ہے وہ لو کرے ہلکا فرون چاہے کفار چاہیں چاہے نہ چاہیں چاہے انہیں برا لگے یہ مارکا اسی زمانے سے برپا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے اور کفار کو اس بات کا پتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جس سے یہ ہمارا مقابلہ کریں گے اور تاریخ ہماری ان کے سامنے مسلمان کوئی ایک دم دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے اور ساری دنیا اس تاریخ کو جانتی ہے پوری گیارہ صدیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ تقریباً بارہ صدیاں تنہا مسلمانوں نے اس پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے بغیر کسی شرکت غیر کے گیارہ تو پوری اور مزید پھر آستہ آستہ وہ لوگ جب آئے ہیں تو وہ لوگ متمدن دنیا کی طرف نہیں آئے کفار افریقہ کے جنگلوں کی طرف چلے گئے ایسے وہ نیچے انڈونیشیا کی طرف چلے گئے ملیشیا کی طرف چلے گئے پھر ادھر آسٹریلیا کی طرف چلے گئے ادھر جا کے اپنی اس مستعمرات قائم کی کہیں فرانس جا رہا ہے کہیں انگلینڈ جا رہا ہے برطانیہ جا رہا ہے کہیں ہالینڈ جا رہا ہے کہیں مختلف ملک ان کے پھیلتے چلے گئے ان کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں سے لڑنے کی ہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے کہ انہیں کمزور بنایا جائے دین کی تعلیمات سے ان کو دور کیا جائے خلافت عثمانیہ جن کی سینکڑوں سال حکومت رہی ان کو کمزور کرنے کی فکر کرتے رہے اور دور دور سے جال بچھاتے رہے تاکہ وہاں اپنی حکومتیں قائم کریں اور کر لی انہوں نے پھر بر صغیر کی طرح متوجہ ہوئے جیسے ابھی کچھ ساتھی مولانا سواتی صاحب فرما رہے تھے کہ آئے تو تھے یہ تجارت کے بہانے تجارتی کمپنی کے طور پہ آئے تھے بر صغیر میں اور آہستہ آستہ پھر حکمرانی شروع کر دی انہوں نے اور سو سال تک حکومت کی ستاون سے لے کے تقریباً نوے سال تک تقریباً فل حکمرانی کی بہرحال ہمارے تمام اکابر نے ان کے خلاف جہاد کیا اور یہ اسی وقت سے انہیں پتا تھا کہ مسلمان اگر اپنے دین پہ آگے اور جہاد پہ آگے تو پھر ہم ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے انہیں خبر ہے ہم کوئی ایسے ہی جنگل سے نہیں آگے مسلمان انہیں مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہے مسلمانوں کی تاریخ الحمد معروف ہے معلوم ہے سب کو اس لیے وہ یہ ہمیشہ جیسے ابھی مولا عصمت اللہ صاحب نے یا کسی بھائی نے فرمایا کہ ان کا ان کی کوشش یہی ہے کفر کی کہ مسلمان دین سے ہٹ جائے دین کی تعلیمات سے دور ہو جائے ان کے مرد بھی ان کے عورتیں بھی اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان میں بے حیائی پھیلاؤ فحاشی پھیلاؤ اور عیاشی پھیلاؤ اس میں جب لگیں گے تو خود بخود دین سے ہٹ جائیں گے یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا پوری دنیا میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں باقاعدہ انٹرنیشنل کانفرنسیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں عورتوں میں فحاشی کیسے آئے عورتوں میں بے حیائی کیسے آئے اختلاط مرد و زن کیسے ہو دین سے کیسے مسلمانوں کو دور کیا جائے تمام ملکوں میں پاکستان میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں بنگلہ دیش میں عرب ملکوں میں عجم ملکوں میں تمام ملکوں میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں مستقل سازشیں ہو رہی ہیں لیکن گھبرانا نہیں چاہیے ایک تو یہ کہ دین سے ہٹیں دوسرا یہ کہ جہاد سے دور ہوں اور جہاد کے لیے تو شروع سے ان کے ذہن میں ہے مرزا غلامہ قادیانی کو یہاں پیدا کیا گیا بر صغیر میں بہا کو وہاں ایران میں پیدا کیا گیا اور علی جا محمد کو امریکہ میں پیدا کیا گیا تینوں متنبین ہیں تینوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا قدر مشترک تینوں میں ویسے تعلیمات مختلف ہیں تینوں کی اصول بھی مختلف ہیں تعلیمات بھی مختلف ہیں لیکن یہ قدر مشترک ہے تینوں میں کہ تینوں جہاد اور قتال کے مخالف ہیں اللہ کی شان اس لیے کہ پیدا کی پیدا ہی ان کو اس لیے کیا گیا بنیادی طور پہ کہ یہ جہاد کے مخالف ہوں اور لوگوں میں یہ بات چلائیں اور آج کل یہ نئی روش چل رہی ہے کہ جہاد کو بدنام کیا جائے یہ جو ابھی پچھلے سال گستاخانہ خاکے شائع ہوئے ڈنمارک سے ناروے سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے اور حتیٰ کہ عیسائیوں کے پوپ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی یہ سب کیا ہے سب جہاد کے خلاف سازش ہے اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان جہاد پہ آگے پھر ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے دین پہ آ جائیں جہاد پہ آ جائیں پھر کوئی کفر مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تمام کفار یہ بات جانتے ہیں ورنہ اور اسی لیے سارے کفار اس وقت دنیا میں متحد ہیں یہودی ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں کمیونسٹ ملحد ہوں لیکن آپس میں متحد ہیں دین کی مخالفت میں یہ قدر مشترک ہے ان کی اسلام دشمنی افغانستان میں ایک اسلامی حکومت بنی اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پورا ایجنڈا تیار کیا پوری سازش تیار کی عراق میں کیا یہ ایک عجیب بات ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ کا صدر بش جس نے افغانستان میں دہشت گردی کی عراق میں دہشت گردی کر رہا ہے فلسطین میں دہشت گردی کر رہا ہے ہر جگہ دہشت گردی کروا رہا ہے لیکن جنگ کیا کیا نام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مسلمان بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس کی ان باتوں میں آ رہے ہیں اللہ کرے انہیں عقل آئے ہدایت آئے وہ سمجھے اس حقیقت کو کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اس ان اس آخری عشرے میں ظلم و فساد مچایا ہے یہ ہم نہیں کہتے مسلمانوں کے تو دل زخمی ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں کیوں کفار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بش ساؤتھ افریقہ گیا وہاں کا بابا آزادی جو ہے نکسن مینڈلا وہ ملک سے باہر چلا گیا کہ میں اس اور یہ اعلان کر کے گیا کہ میں اس ظالم کے کے ہوتے ہوئے یہ یہاں آئے گا چونکہ مہمان ہے میں کچھ نکال نہیں سکتا لیکن جو میں اگر رہوں گا تو مجھے اس سے ہاتھ ملانا پڑے گا اور اس ظالم کے ہاتھ مظلوموں معصوموں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں میں اپنا ہاتھ گندا نہیں کرنا چاہتا اس سے یہ ہم نہیں کہتے وہ مسلمان نہیں ہے نکسل منڈلہ وہ کافر ہے عیسائی ہے اسی کی طرح کہ وہ بھی یہ بات کہتا ہے ونزول کا صدر کیا کہہ رہا ہے کاسٹو کیا کہہ رہا ہے ہر مہینہ کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا یورپ اور امریکہ میں مظاہرے نکل رہے ہیں اس کے خلاف کہ اس نے ظلم و فساد مچایا ہے بلکہ اب تو خود پارلیمنٹ میں ان کے سینٹ میں بش کے خلاف یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ملا محمد عمر بھی ویسے ہی ہیں اسامہ بھی ویسے ہی ہے اور وہاں بھی عراق میں وہ کیمیائی اصلحانی نکلا تو کیا فائدہ اس سب جنگ کا جو تم نے دہشت گردی کے خلاف ڈرامہ رچایا ہوا ہے سوائے اس کے کیا امریکہ ذلیل ہوا ہے یہ امریکی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہتے یہ امریکی سینیٹر کہہ رہے ہیں انہی کے سینیٹر دنیا میں ظلم و فساد اس نام پہ مچایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی یعنی جہاد یہ اسے ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ مولانا مسعود صاحب کو جزائے خیر دے جب مفاہین اور معانی اتنے اس میں اتنا اختلاف ہو جائے اور اتنی فساد آ جائے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہا جائے تو اس وقت قرآن مجید ہی ایسی ایک چیز ایسی ایک مقدس کتاب ہے جو ہر مسلمان اسے مانتا ہے تو ضرورت تھی اس وقت کہ علمی طور پہ محقق طور پہ مستند طور پہ معتمد تفسیروں سے آیات جہاد کو نکھارا جائے اور ان کی تفسیریں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں خالص اسی میں تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات غیر اور اپنے باقاعدہ سازش اور پلاننگ کے تحت جہاد کے خلاف جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ ان سے دماغ صاف ہو اور دل کو اطمینان ہو کہ یہ حق ہے اور جس میں سینکڑوں آیات میں اللہ تعالی نے جہاد کی جہاد کی مشروعیت جہاد کی فرضیت اور جہاد کے مختلف احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ حتما مصرف صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے یہ ایک نادر کام ہے اور وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت تھی تاکہ ایک علمی طور پہ مستند طور پہ مستند معتمد تفاصیر سے وہ مواد چھانٹ کر منتخب کر کے اس میں جمع کیا جائے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سچی بات ہے بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ الحمد جیسے کہ سنا ہے اور حضرت نے بھی اس میں اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ یہ تین جلدوں میں کتاب انداز ہے کہ مکمل ہو جائے گی جس میں پہلی جلد تو چھپ چکی ہے دوسری جلد کا بھی اکثر مضمون وہ تیار فرما چکے ہیں اللہ کرے تیسری جلد بھی جلد مکمل ہو اور یہ پوری کتاب آئے اور میری یہ تجویز ہے ذمہ داروں سے یہاں کے حضرات سے کہ اس کتاب کا عربی انگلش دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے انشاءاللہ عربی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اگر ہمیں اجازت دی جائے تو انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے چونکہ یہ کتاب واقع ایسی ہے کہ اس کی مثال ہمارے علم کے مطابق جب سے تفسیر لکھی گئی آج تک کوئی ایسی تفسیر ہمیں نہیں ملی جو خالص آیات جہاد کے بارے میں ہو ہمارے علم میں نہیں ہے اس لیے یہ ایک بڑا علمی لحاظ سے ایک بہت مستند اور معتمد کام ہے اللہ تعالیٰ مولانا کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ حضرات اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء مشورہ بھی کریں گے دوستوں سے ساتھیوں سے ان حضرات سے ہمیں اجازت دیں گے انگلش میں بھی اور عربی میں بھی تو انشاءاللہ ہماری اپنی زبان ہے اس میں بھی لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سب ہر مسلمان کے ذہن میں کے پڑھنے کے قابل اسے بنانا چاہیے تاکہ وہ براہ راست اسے سمجھ سکے پڑھ سکے چونکہ تفسیر تو ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اسے پڑھ سکتا ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں انگلش میں کم از کم یہ دنیا کی انٹرنیشنل زبانیں ہیں ویسے فرانسیسی میں دوسری زبانوں میں بھی بنگلہ دیشی میں بھی میرا ان مشورہ کریں گے حضرات سے ان جیسے بھی حکم ہوگا ان کا عربی کے لیے تو میں خود تیار ہوں ان اللہ اللہ تعالی مبارک فرمائے لیکن میں دل سے آپ سب حضرات حضرات کو اور تمام آپ کے مجاہدین ساتھیوں کو جیش کے ساتھیوں کو اور خود حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کو اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی زیادہ جزائے خیرت آ فرمائے کہ ایسی مستند علمی لحاظ سے مستند معتمد کتاب انہوں نے لکھی ہے جو وقت کی ضرورت تھی اور جس سے انشاءاللہ جیسے کہ ہم سے مجھ سے پہلے مفتی عبدالروف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ کفر کے منہ پہ تماشا ہے چونکہ صدیوں سے کفار کی یہ کوشش ہے کہ امت کو جہاد سے ہٹایا جائے یہ آج کل جو دہشت گردی اور جہاد کو خلط کیا جا رہا ہے ہم تمام مسلمان مسلمانوں سے بڑا دہشت گردی کے خلاف کون ہوگا لیکن دہشت گردی ہے کیا یہ ہے اصل بات یہ جہاد کو اگر دہشت گردی کہتے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں کفار ہیں ان کے قول کا کیا اعتبار مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں اسرائیل میں جب ایک لڑکی نے فدائی کاروائی کی ایک عورت نے جس کی عمر بائیس سال کی تھی اس نے فدائی کاروائی کی تو اس پہ بش کا بیان آیا تھا کہ یہ تو اسلام اسے ناپسند کرتا ہے کہ یہ عجیب زمانہ ہے کہ ایک عیسائی اسلام کا فتوا دے رہا ہے خبیص تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اسلام کیا ہے تم تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہو ساری دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کی فکر کر رہے ہو سازشیں کر رہے ہو مکر کر رہے ہو اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جن لوگوں کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا بلکہ نہ دین کا پتا پتہ ہی نہیں بلکہ دین سے کوئی تعلق نہیں دین کے دشمن وہ بھی اب اسلام میں فتوے دے رہے ہیں ایسا خراب زمانہ ہے اس ملک میں جو بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے ایسا غربت اسلام کا حال ہے کہ جو وزیر تعلیم ہے جن کی ایک بات ابھی مولانا نے بھی سنائی وہ عجیب اللہ کا بندہ ہے وزیر تعلیم کتنی بدبختی ہے اس ملک کی کہ وہ کہتا ہے قرآن کے چالیس پارے ہیں اسے یہ بھی نہیں پتا قرآن کے تیس پارے ہیں چالیس پارے ہیں کسی نے پوچھا جی آپ نے قرآن آپ نے تعلیم میں آپ نے قرآن شروع کرا دیا پڑھانے کا جی ہم پورے چالیس پارے پڑھاتے ہیں اب یہ وزیر تعلیم ہے وہ بار بار سنا ہے میں نے تو نہیں انٹرویو دیکھا لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو اسی وزیر تعلیم کو فکر ہے کہ دہشت گرد سے دہشت گردی پھیلتی ہے جب مفاہیم اتنے بدل جائیں اور اتنی سوچیں سوچیں اتنی اتنی بری ہو جائیں اور اپنوں کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا اور وہ خباستیں دوسروں کے اعلی کار بن کے دین میں تبدیلی کریں تو پھر ذمہ داری ہے علماء کی اللہ تعالیٰ حت مولانا مسعود صاحب کو جزائے خیر دے کہ تمام علماء کی طرف سے انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا تو بہت مستند الحمد للہ اللہ تعالی نے بہت جزائے خیر دے ہم تو میں تو سچی بات آپ حضرات کو مبارکباد دینے آیا ہوں یہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشبختی ہے جتنے بھی اتنے اتنے اکابر تشریف لائے ہیں یہ آپ حضرات کے اخلاص کے برکت مولانا کے اخلاص کی برکت ہے اور اس کام کی عظمت ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد کتاب کو مکمل فرمائے اس کو قبول قبولیت سے سرفراز فرمائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے آپ حضرات سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ قدردانی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کتاب کو نہیں پڑھتے تو آپ ہم لوگ معمولی معمولی اپنی خواہشات کے لیے سو دو سو روپے ایسے خرچ کر دیتے ہیں آپ بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں آپ اگر خود نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ خرید کے اپنے گاؤں کے عالم کو جو علماء ہیں مشائق ہیں مدرسے ہیں وہاں اس کو وقف کر دیں جب تک کوئی پڑھتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا یہ ایک بہت بڑا نیک کام ہے آپ یہ نہ سمجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ کمال تھا کہ وہ خود غریب فقیر مسکین ہوتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے خود اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ آتا تو وہ اپنے پیٹ کاٹ کے اپنی اپنے کھانا کم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تو آج کل تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے ہر شخص یہ نیت کرے کہ میری وجہ سے یہ کتاب پھیلے گی اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ تو خود آپ رکھیں اپنے گھر میں رکھیں خود بھی اسے پڑھیں اپنے اولاد کو پڑھائیں جو جب گھر میں ہوگی ایک چیز تو کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں پڑھنی تو مدرسے میں کر دیں اور نور اعلی نور یہ ہے کہ دو تین نسخے خرید لیں ایک اپنے لیے اور دو تین اوروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائیں اس میں تاکہ کوئی ایسا نہ بچے جس کا حصہ نہ ہو یہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ پورے عالم کفر پہ تمام یہودیوں ہندوؤں عیسائیوں کمیونسٹوں دین دشمنوں کے منہ پہ یہ تمانچہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جدائے عطا فرمائے اور آپ ہم سب شرکائے اس مبارک تقریب کے شرکاء کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو اخلاص و تقوا نصیب فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رحمتیں ہم سب پہ نازل فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے وہ آخر الحمد للہ